سیدنا قطبہ بن قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب سورج غروب ہو جاتا تو آپ روزہ افطار کر لیتے تھے حدیث نمبر سینتیس سو تیرہ مسند احمد